دوسرے کے مال پر غزوے میں جانے والا حضرت میمونہ بنت انتصاد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو خود غزوے میں نہ جائے اور اپنا مال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر غزوے میں چلا جائے تو اس دینے والے کو ثواب ملے گا یا غزوے میں جانے والے کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے کو اس کے مال کا ثواب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت کرے گا اسے ویسا ملے گا اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا ورنہ صرف مال ملے گا ثواب نہیں ملے گا اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیجنا حضرت علی بن ربیعہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو غزوے میں اپنی جگہ بھیجنے کے لیے لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے غزوے میں جانے سے زیادہ پسند ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مانگنے پر نکیر حضرت نافر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان مسجد میں آیا اس کے ہاتھ میں لمبے لمبے تیر تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون میری مدد کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا لوگ اسے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے آپ نے فرمایا کہ اپنے کھیت میں کام کرانے کے لیے کون اسے مجھ سے مزدوری پر لیتا ہے ایک انصاری نے کہا امیر المؤمنین میں لیتا ہوں آپ نے فرمایا ہر مہینہ اسے کتنی تنخواہ دو گے اس انصاری نے کہا اتنی دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو اسے لے جاؤ چنانچہ اس نوجوان نے اس انصاری کے کھیت میں کئی مہینے کام کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری سے پوچھا کہ ہمارے مزدور کا کیا ہوا اس نے کہا اے امیر المؤمنین وہ بہت نیک آدمی ہے آپ نے فرمایا اسے بھی میرے پاس لے آؤ اور اس کی جتنی ترخواہ جمع ہو گئی ہے وہ بھی میرے پاس لے آؤ چنانچہ وہ انصاری اس نوجوان کو بھی لائے اور اس کے ساتھ درہموں کی ایک تھیلی بھی لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو یہ تھیلی اب اگر تم چاہو تو ان دراہیم کو لے کر غزوے میں چلے جاؤ اور اگر چاہو تو گھر بیٹھ جاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قرض لینا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے کہا ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے اللہ کے بھروسے پر خریدو اور اللہ کے بھروسے پر قرض لو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے بھروسے پر کیسے خریدیں اور اللہ کے بھروسے پر کیسے ادھار لیں آپ نے فرمایا تم قرض دینے والے سے یہ کہو کہ ہمیں قرض ابھی دے دو جب مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ ملے گا تو ہم اس وقت قرض ادا کریں گے اور بیچنے والے سے یہ کہو کہ چیز ہمیں ابھی بیچ دو جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح اور مال غنیمت دے دے گا تو ہم اس وقت قیمت ادا کریں گے اور جب تک تمہارا جہاز سرسبز و شاداب رہے گا تم خیر پر رہو گے اور آخر زمانے میں لوگ جہاد میں شک کرنے لگ جائیں گے تو ان کے زمانے میں تم جہاد بھی کرنا اور غزوے میں اپنی جان بھی پیش کر دینا کیونکہ غزوے میں جانا اس دن بھی سرسبز ہوگا اس پر آج کی طرح اللہ کی مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا مجاہد فی سبیل اللہ کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا اور اسے الوداع کہنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کر بقی غرقت تک گئے پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اور یہ دعا دی کہ اے اللہ ان کی مدد فرما حضرت محمد بن کعب قرضی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عزیز رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا گیا جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو یہ فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتین اعمالکم میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانتوں اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں حضرت حسن بصری حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور اس لشکر کے پاس گئے اور ان کو روانہ فرمایا اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تم اتروگے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا اس میں میرا کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے ساس سو درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے ساس سو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام چار لشکر بھیجے ان میں سے ایک لشکر کے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ امیر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت یزید بن ابی سفیان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوں گا کیونکہ میرے جو قدم اللہ کے راستے میں پڑ رہے ہیں مجھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید ہے آگے حدیث اور بھی ہے حضرت جابر العینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے راستے میں ہمارے پاؤں غبار آلود ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ہمارے پاؤں اللہ کے راستے میں کیسے غبار آلود ہو گئے ہم تو ان کو رخصت کرنے آئے ہیں اللہ کے راستے میں تو نہیں نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیا اور ان کو یہاں تک رخصت کرنے آئے اور ان کے لیے دعا کی لہذا ہمارے یہ قدم بھی اللہ کے راستے میں ہیں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ایک غزبے میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گئے جب ہمیں رخصت کر کے واپس جانے لگے تو فرمایا آپ دونوں کو دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کے دین کو اور امانت کو اور آپ لوگوں کے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جہاد سے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا حضرت صاحب بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور میں نے بھی بچوں کے ساتھ سنیت الوداع جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے سنیت الوداع تک آئے میں نو عمر بچہ تھا میں بھی لوگوں کے ساتھ آ گیا اور ہم نے آپ کا استقبال کیا رمضان شریف میں اللہ کے راستے میں نکلنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزو بدر اور فتح مکہ کا سفر رمضان شریف میں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے دو غزووں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف میں کیا ایک غزوِ بدر کا اور دوسرے فتح مکہ کا اور ہم نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوِ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تین سو تیرہ تھے جن میں مہاجرین چھہتر تھے اور کفار کو بدر میں سترہ رمضان کو جمعہ کے دن شکست ہوئی تھی امام بزار نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اہل بدر تین سو دس سے کچھ زیادہ تھے اور ان میں انصار دو سو چھتیس تھے اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین بن عطبہ بن خلف غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے اور دس رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع فرمایا آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا جب آپ عثمان اور مقام امج کے درمیان قدید چشمہ پر پہنچے تو آپ نے روزہ افطار فرما دیا پھر وہاں سے چل کر آپ دہران جا کر ٹھہرے آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال فتح مکہ کے لیے رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور مقام قدید پہنچنے تک آپ نے روزہ رکھا اور وہاں پہنچ کر کھول دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور راستے میں ٹھیک دوپہر کے وقت مقام قدیت پر آپ کا گزر ہوا لوگوں کو پیاس لگ گئی اور لوگ پانی کی تلاش میں گردنیں لمبی کرنے لگے اور وہ پانی پینے کے لیے بے ہو گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا پھر آپ نے پانی پیا اور باقی سب لوگوں نے بھی پانی پیا اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا نام لکھنا بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد نہ محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ ملے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ فلاں غزوے میں میرا نام لکھا گیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اب میں کیا کروں جہاد میں جاؤں یا بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں آپ نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ جہاد سے واپسی پر نماز پڑھنا اور کھانا پکانا بخاری کی روایت میں ایک حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے چاش کے وقت تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے بخاری میں دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ لو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح فرمائی معاذ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محارب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ دو کیا اور ایک درم یا دو درم کے بدلے میں خریدا جب آپ سرار کنویں پر پہنچے تو آپ کے فرمانے پر ایک گائے دبا کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھو اور آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت تول کر دی عورتوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج متحرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے جس کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے جب غزوہ بنی مسترق پیش آیا تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق اپنی ازواج متحرات کے درمیان قرآن اندازی فرمائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے میرا نام نکل آیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر اس سفر میں تشریف لے گئے اس زمانے میں عورتیں گزارے کے بقدر بہت کم کھایا کرتی تھیں جس کی وجہ سے گوشت کم ہوتا تھا اور جسم بھاری نہیں ہوا کرتا تھا جب لوگ میرے اونٹ پر کجاواں باندھنے لگتے تو میں اپنے حودج میں بیٹھ جاتی پھر وہ لوگ آتے جو میرے اونٹ پر کجاوا باندھتے اور حودج کو نیچے سے پکڑ کر مجھے اٹھاتے اور اونٹ کی پشت پر رکھ کر اسے رسی سے باندھ دیتے پھر اونٹ کی رسی کو آگے سے پکڑ کر لے چلتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر پورا ہو گیا تو آپ نے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رات کا کچھ حصہ وہاں گزارا پھر منادی نے لوگوں میں وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کیا چنانچہ لوگ وہاں سے چل پڑے میں اس وقت قضاء حاجت کے لیے باہر گئی تھی میرے گلے میں ایک ہار تھا جو یمن کے قبیل حمیر کے شہر ظفار کی کوڑیوں کا بنا ہوا تھا جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اٹھی تو میرے گلے سے گر گیا اور مجھے پتہ نہ چلا جب میں کجاوے کے پاس پہنچی تو میں نے اس ہار کو اپنی گردن میں تلاش کیا تو مجھے نہ ملا اور لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا میں جس جگہ گئی تھی وہاں جا کر میں نے اسے تلاش کیا مجھے وہاں مل گیا جو لوگ میرے اونٹ کا کجاوا باندھا کرتے تھے وہ کجاوا باندھ چکے تھے وہ میرے بعد آئے اور یہ سمجھے کہ میں اپنی عادت کے مطابق ہودج میں ہوں اس لیے انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا انہیں حودج کی ہلکا ہونے کا احساس بھی نہ ہوا کیونکہ میرا جسم بہت ہلکا تھا اور انہیں میرے اس میں نہ ہونے کا شک بھی نہ گزرا پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے گئے میں جب لشکر کی جگہ واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا سب لوگ جا چکے تھے میں اپنی چادر میں لپٹ گئی اور اسی جگہ لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ جب میں نہیں ملوں گی تو لوگ مجھے تلاش کرنے یہاں واپس آئیں گے اللہ کی قسم میں وہاں لیٹی ہوئی تھی کہ حضرت صفان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے وہ اپنی کسی ضرورت سے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے اس لیے انہوں نے یہ رات لوگوں کے ساتھ نہ گزاری جب انہوں نے میرا وجود دیکھا تو آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے اس لیے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا اِنَّا و وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حالانکہ میں کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی حضرت صفوان نے کہا اللہ آپ رحم فرمائے آپ کیسے پیچھے رہ گئی ہیں فرماتی ہیں میں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا پھر انہوں نے اونٹ میرے قریب لا کر کہا اس پر سوار ہو جاؤ اور خود میرے سے دور چلے گئے چنانچہ میں سوار ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لوگوں کی تلاش میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا صبح تک ہم لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی لوگوں کو میرے نہ ہونے کا پتہ چل سکا ان لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جب وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے تو اتنے میں یہ حضرت صفوان مجھے اونٹ پر بٹھائے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے اس پر عفق والوں نے تہمت باندھنے والوں نے جو بات بنانی تھی وہ بنا کر کہنی شروع کر دی اور سارے لشکر میں بے شینی کی ایک لہر دوڑ گئی اللہ کی قسم مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی پھر ہم مدینہ آ گئے وہاں پہنچتے ہی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور لوگوں میں جو باتیں ہو رہی تھیں ان میں سے کوئی بات بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والدین تک ساری بات پہنچ چکی تھی لیکن کسی نے مجھ سے کسی قسم کا تذکرہ نہ کیا ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی والی عنایت نہ دیکھی جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو آپ مجھ پر بہت شفقت اور مہربانی فرماتے تھے آپ نے میری اس بیماری میں وہ کچھ بھی نہ کیا مجھے آپ کی اس بات سے کچھ کھٹک محسوس ہوئی آپ جب گھر میں داخل ہوتے اور میرے پاس آتے اور میرے پاس میری والدہ کو تیمارداری میں مشغول دیکھتے تو بس اتنا فرماتے کہ اب اس کا کیا حال ہے اس سے زیادہ کچھ نہ فرماتے آپ کی اس بے کو دیکھ کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور اس بے کو دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے پاس چلی جاتی ہوں وہ میری تیمارداری بھی کرتی رہیں گی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم جا سکتی ہو چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی گئی اور جو کچھ مدینہ میں ہو رہا تھا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی بیس دن سے زیادہ گزرنے کے بعد میری صحت ٹھیک ہوئی لیکن ابھی کمزوری باقی تھی اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنایا کرتے تھے جیسے آج لوگ بناتے تھے بلکہ گھروں میں بیت الخلاء کو برا سمجھتے تھے قضاء حاجت کے لیے ہم لوگ مدینہ کے صحرا میں جایا کرتے تھے اور عورتیں قضاء حاجت کے لیے رات کو جایا کرتی تھیں ایک رات میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی اور میرے ساتھ حضرت ام مستہ بن ابی رحم بن مطلب بھی تھیں اللہ کی قسم وہ میرے ساتھ جا رہی تھیں کہ ان کا پاؤں چادر میں اٹکا اور وہ گر گئیں تو انہوں نے کہا مستح برباد ہو میں نے کہا اللہ کی قسم تم نے برا کیا ایک مہاجری جو کہ غزب بدر میں شریک ہوا اس کو تم نے کیا کہہ دیا حضرت ام مستہ نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی کیا ابھی تک تمہیں خبر نہیں پہنچی میں نے کہا کیسی خبر اس پر انہوں نے مجھے اہل عفق کی ساری بات بتائی میں نے کہا ایسی بات وہ کہہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بات انہوں نے کہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم یہ بات سن کر میری حالت تو ایسی ہو گئی کہ میں قضاء حاجت پوری نہ کر سکی اور میں واپس آ گئی اللہ کی قسم پھر تو میں روتی رہی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ زیادہ رونی کی وجہ سے میرا جگر پھٹ جائے گا اور میں نے اپنی والدہ سے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے لوگوں نے تو اتنی باتیں بنا لی اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے کہا اے میری بیٹی تم زیادہ پریشان نہ ہو اللہ کی قسم جب کسی آدمی کی کوئی خوبصورت بیوی ہو اور اس عورت کی اور سوکن عورتیں بھی ہوں تو یہ سوکن عورتیں اور دوسرے لوگ اس کے عائب کے بارے میں زیادہ باتیں ضرور کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و فنا کے بعد فرمایا اے لوگوں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر ناحق الزام لگاتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے اور اللہ کی قسم جس مرد پر الزام لگا رہے ہیں اس میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے جب بھی وہ میرے کسی گھر میں داخل ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہی داخل ہوا ہے اس بھوتان کے اٹھانے اور بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ عبداللہ بن عبی بن سلول منافق نے لیا تھا اور قبیل خزرج کے کئی آدمی اور حضرت مستح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بن رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا حضرت حمنہ کے دلچسپی لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن حضرت زینب بن تجحش رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات میں سے حضرت زینب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قدر و منزلت میں میری برابری کرتی تھیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کی دینداری کی برکت سے محفوظ رکھا اس لیے انہوں نے میرے بارے میں بھلائی کی بات ہی کہی لیکن حضرت حمنہ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری ضد میں آ کر اس بات کو بہت اچھالا اور پھیلایا اس لیے وہ گناہ لے کر بدبخت بنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ الزام لگانے والے ہمارے قبیل اوس میں سے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے اور اگر وہ ہمارے خضرجی بھائیوں میں سے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جو ارشاد فرمائیں ہم ویسے ہی کریں گے اللہ کی قسم ان کی تو گردن اڑا دینی چاہیے اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہیں اس سے پہلے نیک اور بھلا آدمی سمجھا جاتا تھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے غلط کہا ان لوگوں کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی اللہ کی قسم تم نے یہ بات صرف اس وجہ سے کہی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ لوگ خزرت میں سے ہیں اگر وہ تمہاری قوم میں سے ہوتے تو تم یہ بات ہرگز نہ کہتے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم تم غلط کہہ رہے ہو تم خود منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو اس پر لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور آوس و خضرج کے دونوں قبیلوں میں لڑائی ہونے ہی والی تھی لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر میرے پاس تشریف لائے اور وہی آ نہیں رہی تھی اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے اپنے گھر والوں کو یعنی حضرت عائشہ کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ لیا حضرت اسامہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں تعریف ہی کی اور خیر کی بات ہی کہی پھر کہا یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو رکھیں کیونکہ ہم نے ان سے ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی دیکھا ہے اور یہ بھوتان سب جھوٹ اور غلط ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ عورتیں بہت ہیں آپ ان کی جگہ کسی اور کو لانے پر قادر ہیں اور آپ باندھی سے پوچھ لیں وہ آپ کو ساری سچی بات بتا دے گی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو پوچھنے کے لیے بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب پٹائی کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہنا تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان کے یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں نیکی اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہے اور مجھے ان میں کوئی عائب نظر نہیں آتا ہے صرف یہ عائب نظر آتا ہے کہ میں انہیں آٹا گوند کر دیتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کو سنبھال کر رکھنا یہ بے خیالی میں سو جاتی ہیں بکری آ کر آٹے کو کھا جاتی ہے اس کے بعد ایک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انصاری عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی میں بھی رو رہی تھی اور وہ عورت بھی رو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے عائشہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات تم تک پہنچ چکی ہے اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی تم سے کوئی برا کام ہو گیا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ کے فرماتے ہی میرے آنسو ایک دم رک گئے اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ نکلا میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے والدین میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں لیکن وہ دونوں کچھ نہ بولے اللہ کی قسم میں اپنا درجہ اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ مستقل آیات نازل فرما دیں گے جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور جن کو نماز میں پڑھا جاتا رہے گا لیکن مجھے اس کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اس الزام سے بری کر دیں گے کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بالکل پاک و صاف اور بری ہوں میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے میں اپنا درجہ اس سے کم سمجھتی تھی جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین جواب دینے کے لیے بول نہیں رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیوں نہیں دیتے ہو دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کوئی ایسے گھر والے معلوم نہیں ہیں کہ جن کو اتنی پریشانی آئی ہو جتنی ان دنوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو آئی تھی جب میرے والدین نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میرے آنسو نکل آئے اور میں رو پڑی پھر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے جو فرمایا ہے میں اس سے کبھی توبہ نہیں کروں گی کیونکہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے اللہ کی قسم کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ لوگ جو کہہ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 رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ابھی اٹھے بھی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہونے لگی اور حسب سابق آپ پر غشی تاری ہو گئی آپ کو آپ کے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا اور چمڑے کا ایک تکیہ آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا گیا میں نے جب وہی نازل ہونے کا یہ منظر دیکھا تو نہ میں گھبرائی اور نہ میں نے اس کی پرواہ کی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عائشہ کی جان ہے میرے والدین پر اس وقت سخت پریشانی کی حالت تھی اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دور نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس ڈر سے میرے والدین کی جان نکل جائے گی کہ کہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کی بات کی تصدیق نہ آ جائے پھر جب آپ کی حالت ٹھیک ہو گئی تو آپ بیٹھ گئے حالانکہ سردی کا موسم تھا لیکن آپ کے چہرے مبارک سے موتیوں کے مانند پسینہ ڈھلک رہا تھا آپ اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمانے لگے اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو اللہ عز و جل نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے میں نے کہا الحمدللہ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمایا اور اس بارے میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا پھر حضرت مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بن تجحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم فرمایا جس پر انہیں حد لگائی گئی ان حضرات نے اس بے حیائی کی بات کے پھیلانے میں حصہ لیا تھا امام احمد نے یہ حدیث بہت لمبی بیان کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے میری برات کی آیت سنائی تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ کھڑی ہو کر حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور حضور کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا اللہ کی قسم میں کھڑی ہو کر حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی میں تو صرف اللہ عز و جل ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم سے دس آیتیں نازل فرمائی جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تم ہی میں ایک جماعت ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت مستہ پر رشتہ دار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے میری برات کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب اس مستہ نے عائشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو اب اس کے بعد اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم और तुम में फजीलत वाले اور ماری گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں مال نہ دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے پھر حضرت مستہ کو جو خرچہ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں ان کا خرچہ کبھی نہیں روکوں گا بنو غفار کی ایک عورت فرماتی ہیں کہ میں بنو غفار کی عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزو خیبر میں تشریف لے جا رہے تھے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں جانا چاہتی ہیں ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی اور جتنا ہو سکا ہم مسلمانوں کی مدد کریں گی آپ نے فرمایا اللہ برکت دے چلو ہم بھی آپ کے ساتھ گئیں میں نو عمر لڑکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے کے پیچھے کے تھیلے پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے قریب نیچے اترے اور اٹھنی بٹھا دی تو میں بھی کجاوے کے تھیلے سے اتر گئی تو میں نے دیکھا کہ تھیلے کو میرا خون لگا ہوا ہے اور یہ مجھے پہلا حید آیا تھا مجھے شرم آ گئی اور میں سمٹ کر اونٹنی کی طرف چلی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا شاید تمہیں حید آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنی حالت درست کر لو پھر ایک برتن میں پانی لے کر اس میں نمک ڈال لو پھر کجاوے کے تھیلے کو جہاں خون لگا ہوا ہے وہ دھو لو پھر اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیا اور یہ ہار جو تم میرے گلے میں دیکھ رہی ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈالا تھا اللہ کی قسم یہ ہار کبھی بھی میرے جسم سے الگ نہ ہوا چنانچہ انتقال تک وہ ہار ان کے گلے میں رہا پھر انہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ یہ ہار ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے اور وہ جب بھی حیض سے پاک ہوتی تو غسل کے پانی میں نمک ضرور ڈالتی اور مرتے وقت یہ وصیت بھی کی تھی کہ ان کے غسل کے پانی میں نمک ضرور ڈالا جائے حضرت حمید بن ہلال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیل تفادہ کے ایک شخص جن کی گزرگاہ ہماری طرف ہے وہ آتے جاتے ہوئے ہمارے قبیلے سے ملتے اور ان کو حدیثیں سنایا کرتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ مدینہ گیا وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کے حالات لے کر اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو جا کر بتاتا ہوں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے ایک گھر دکھا کر فرمایا اس گھر میں ایک عورت تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سریا میں گئی اور وہ گھر میں بارہ بکریاں اور اپنا ایک کپڑا بننے کا برش جس سے وہ کپڑے بنا کرتی تھی چھوڑ کر گئی تو اس کی ایک بکری اور برش گم ہو گیا وہ عورت کہنے لگی یا رب جو آدمی تیرے راستے میں نکلے اس کی ہر طرح حفاظت کا تو نے ذمہ لیا ہے اور میں تیرے راستے میں گئی تھی پیچھے میری بکریوں میں سے ایک بکری اور کپڑا بننے کا برش گم ہو گیا ہے میں تجھے اپنی بکری اور برش کے بارے میں قسم دیتی ہوں کہ مجھے واپس فرما دے راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طفاوی آدمی کو بتانے لگے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے جوش و خروش سے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ بکری اور وہ جیسی ایک اور بکری اور اس کا وہ برش اور وہ جیسا ایک اور برش اس کو اللہ کے غیبی خزانے سے مل گیا یہ ہے وہ عورت اگر تم چاہو تو جا کر اس سے پوچھ لو اس طفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نہیں مجھے اس عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں آپ سے سن کر اس کی تصدیق کرتا ہوں مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے یہاں جا کر ٹیک لگا کر سو گئے اور مسکراتے ہوئے اٹھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں سمندر کا سفر کریں گے اور وہ ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں حضرت بنت ملحان نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما دے آپ نے دوبارہ آرام فرمایا اور مسکراتے ہوئے اٹھے حضرت بنت ملحان نے آپ سے پھر وہی کہا آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ اس مرتبہ خواب میں امت کی دوسری جماعت دیکھی ہے حضرت بنت ملحان نے پھر عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں بھی شامل فرمائے آپ نے فرمایا تم پہلی جماعت میں سے ہوگی دوسری جماعت میں نہیں ہوگی حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت بنت ملحان نے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان کے ساتھ جماعت میں گئیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت بنت قردہ کی معیت میں سمندر کا سفر کیا واپسی میں اپنے جانور پر سوار ہونے لگیں وہ جانور بدکا یہ اس سے گر گئیں اور وہاں جزیر قبرص میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے راستے میں نکل کر عورتوں کا خدمت کرنا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتی تھیں بیماروں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں امام مسلم اور ترمیدی نے روایت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کو اور ان کے ساتھ انصار کی کچھ عورتوں کو غزوے میں ساتھ لے جاتے تھے یہ عورتیں پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور شہید ہونے والوں کو واپس لاتیں بخاری میں انہی سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہم عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جا کر لوگوں کو پانی پلاتیں اور ان کی خدمت کرتیں اور شہید ہونے والوں کو اور زخمیوں کو مدینہ واپس لاتیں جبکہ غزوہ مدینہ کے قریب ہوتا مسند احمد اور مسلم اور ابن ماجہ میں حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں سات غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی یہ حضرات تو میدان جنگ میں چلے جاتے میں پیچھے ان کی قیام گاہوں میں رہتی اور ان کے لیے کھانا تیار کرتی اور زخمیوں کی دوا دارو کرتی اور مستقل بیماروں کی خدمت کرتی حضرت لیلہ غفاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہ سکے میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ دونوں نے چادریں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں اور مجھے ان کی پڈلیوں کے پازیب نظر آ رہے تھے وہ مشکیزیں لیے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئی آتی دوسرے راوی نے مضمون نقل کیا ہے کہ یہ دونوں اپنے کمر پر مشکیزیں اٹھا کر لاتیں اور زخمی لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں پھر واپس چلی جاتیں پھر مشکیزے بھر کر لاتیں اور زخمی لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں حضرت ثعلبہ بن نبی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ کی عورتوں میں اونی چادریں تقسیم فرمائی تو ایک چادر بچ گئی تو ایک آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اے امیر المؤمنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو آپ کے نکاح میں ہیں یہ چادر اسے دے دیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ام سلید رضی اللہ عنہ اس چادر کی زیادہ حقدار ہیں اور حضرت ام سلید انصار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر سرید غزوہ احد میں ہمارے لیے مشکیزیں لایا کرتی تھیں یا سیا کرتی تھیں دعود میں روایت ہے کہ حضرت حشرج بن زیاد کی دادی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزلِ خیبر میں گئی تھیں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس غزوے میں جانے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں ساتھ جا رہی ہیں تو ان عورتوں نے کہا ہم اس لیے ساتھ نکلی ہیں کہ ہم بالوں کی رسیاں بنائیں گی جس سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں مدد کریں گی اور ہم زخمیوں کا علاج کریں گی اور تیر پکڑائیں گی اور ستو گھول کر پلائیں گی حضرت ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتی تھیں لڑنے والوں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکل کر لڑائی کرنا حضرت سعید بن ابی زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سعد بنتساد بن ربی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا اے خالہ جان مجھے اپنی بات بتائیں انہوں نے کہا کہ میں دن کے شروع میں صبح صبح نکل کر دیکھنے لگی کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں تھے اس وقت مسلمان غالب آ رہے تھے اور ان کے قدم جمے ہوئے تھے پھر جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو میں سمٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑنے لگی اور تلوار کے ذریعے کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹانے لگی اور کمان سے تیر بھی چلانے لگی مجھے بھی بہت سے زخم لگے حضرت ام سعد فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر ایک زخم دیکھا جو اندر سے بہت گہرا تھا میں نے حضرت ام عمارہ سے پوچھا کہ یہ زخم آپ کو کس نے لگایا تھا انہوں نے کہا ابن قمیہ کافر نے اللہ اسے دلیل کرے اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تو ابن قمیہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اگر وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچ سکتا ہوں یعنی یا وہ نہیں یا میں نہیں پھر میں اور حضرت بن عمیر اور کچھ اور صحابہ جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کے سامنے آ گئے اس وقت اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا تھا جس سے مجھ پر زخم آ گیا تھا میں نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے تھے لیکن اللہ کے دشمن نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھی حضرت عمارہ بنت غزیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ حضرت ام عمارہ نے غزو احد کے دن ایک گھوڑے سوار مشرق کو قتل کیا تھا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنگ احد کے دن دائیں بائیں جس طرف بھی میں منہ کرتا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی حضرت حمزہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس چند اونی چادریں لائی گئیں ان میں ایک بہت عمدہ اور بڑی چادر تھی کسی نے کہا کہ اس کی قیمت تو اتنی ہوگی یعنی بہت زیادہ قیمت بتائی آپ اسے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیں ان دنوں حضرت صفیہ نکاح کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر نئی نئی آئی تھیں یعنی ابھی رخصتی ہوئی تھی وہ دلہن تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چادر ایسی عورت کے پاس بھیجوں گا جو ابن عمر کی بیوی سے زیادہ اس کی حقدار ہے اور وہ ہیں ام عمارہ نصیبیہ بنت کعب رضی اللہ عنہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنگ احد کے دن میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی حضرت شام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے وہ مسلمانوں کے چہرے پر مار کر واپس کر رہی تھیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا اے زبیر اس عورت کی حفاظت کرو یہ تمہاری والدہ ہیں حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزب خندق کے موقع پر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارغ نامی قلعے میں تھی وہ بیان کرتی کہ حضرت حسان بھی اس قلعے میں ہم عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے ایک یہودی مرد ہمارے پاس سے گزرا اور وہ قلعے کا چکر لگانے لگا بنو قریضہ یہودیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات توڑ رکھے تھے ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کوئی مسلمان مرد نہیں تھا جو ہمارا دفاع کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دشمن کے سامنے پڑے ہوئے تھے انہیں چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے اتنے میں ایک یہودی ہماری طرف آیا میں نے کہا اے حسان جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ یہودی قلعہ کا چکر لگا رہا ہے اور اللہ کی قسم مجھے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے اندر کے حالات معلوم کر کے ان دوسرے یہودیوں کو نہ بتا دے جو ہمارے پیچھے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کفار سے جنگ میں مشغول ہیں آپ نیچے اتر کر جاؤ اور اسے قتل کر دو حضرت حسان نے کہا اے بنت عبد المطلیب اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اللہ کی قسم آپ جانتی ہیں کہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں جب حضرت حسان نے مجھے یہ جواب دیا اور مجھے ان میں کچھ ہمت نظر نہ آئی تو میں نے اپنی کمر کسی پھر میں نے خیمہ کا ایک بانس لیا پھر میں قلعے سے اتر کر اس یہودی کی طرف گئی اور وہ بانس مار مار کر اسے قتل کر دیا جب میں اس سے فارغ ہوئی تو میں قلعے میں واپس آ گئی پھر میں نے کہا اے حسان نیچے جاؤ اور اس کا سامان اور کپڑے اتار لاؤ چونکہ یہ نامحرم مرد تھا اس لیے میں نے اس کے کپڑے نہیں اتارے تو حضرت حسان نے کہا اے بنت عبد المطلیب مجھے اس کے کپڑے وغیرہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حشام بن عروہ کی روایت میں یہ ہے حضرت صفیہ وہ سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں جنہوں نے کسی مشرق مرد کو قتل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غزب حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا ان کے پاس ایک خنجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے کہا اے ام سلیم تم خنجر سے کیا کرنا چاہتی ہو انہوں نے کہا اگر ان کافروں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اسے خنجر مار دوں گی مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک خنجر تیار کیا جو ان کے پاس تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو ورد کیا یا رسول اللہ یہ ام سلیم کے پاس خنجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا یہ خنجر کیا ہے انہوں نے کہا میں نے اس لیے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرق میرے قریب آیا تو میں یہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دوں گی یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے حضرت مہاجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچازاد بہن حضرت اسمہ بن تیزید بن سکن رضی اللہ عنہ نے خیمے کے بعد سے جنگ ارموک کے دن نو رومی کافر قتل کیے تھے عورتوں کے جہاد میں جانے پر نکیر قبیلے بنو قضاء کے خاندان عذرا کی حضرت ام کبشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں فلاں لشکر میں چلی جاؤں آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کروں اور بیماروں کا علاج کروں یا ان کو پانی پلا دوں آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ عورتوں کا جنگ میں جانا مستقل سنت بن جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں عورت بھی تو گئی تھی اس لیے ہم بھی جنگ میں جائیں گی حالانکہ ہر عورت کا جہاد میں جانا مناسب نہیں ہے تو میں تمہیں ضرور اجازت دے دیتا اس لیے تم گھر میں بیٹھی رہو بازار میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں نمائندہ بن کر آئی ہوں یہ جہاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر فرض کیا ہے اگر جہاد کر کے آئیں تو انہیں عجر ملتا ہے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس خوب روزی دی جاتی ہے اور ہم عورتیں ان مردوں کی ساری خدمتیں کرتی ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا آپ نے فرمایا کہ جو عورت تمہیں ملے اسے یہ بات پہنچا دینا کہ خامن کی فرما برداری اور اس کے حقوق کو پہچاننا اس کو جہاد کے برابر ثواب دلاتا ہے لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کرتی ہیں تبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں قاصد بن کر آئی ہوں جس عورت کو میرے یہاں آنے کی خبر ہے یا نہیں ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے رب ہیں اور ان سب کے معبود ہیں اور آپ مردوں اور عورتوں سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد فرض کیا ہے اگر وہ جہاد کر کے آئیں تمہارے غنیمت لے کر آتے ہیں اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں اور انہیں وہاں خوب روزی دی جاتی ہے تو عورتوں کا کون سا عمل مردوں کے لیے ان اعمال کا ثواب دلا سکتا ہے آپ نے فرمایا خاوندوں کی فرما برداری اور ان کے حقوق کو پہچاننا لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کرتی ہیں بچوں کا اللہ کے راستے میں نکل کر جنگ کرنا حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے جنگ احد کے دن اپنے بیٹے کو ایک تلوار دی جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس عورت نے چمڑے کے تسمے سے وہ تلوار اس کے بازو کے ساتھ مضبوط باندھ دی پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا آپ کی طرف سے لڑائی کرے گا پھر آپ نے اس بچے سے کہا اے میرے بیٹے یہاں حملہ کرو اے میرے بیٹے یہاں حملہ کرو بلاخر وہ زخمی ہو کر گر گیا پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے شاید تم گھبرا گئے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن نبی وقاص کو چھوٹا سمجھ کر غزوہ بدر میں جانے سے روک دیا تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو حضور نے ان کو اجازت دے دی حضرت سال فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تلوار کے تسمے میں گرہیں لگائیں اور میں خود بھی جنگ بدر میں شریک ہوا اور اس وقت میرے چہرے پر صرف ایک بال تھا جسے میں ہاتھ میں پکڑ لیا کرتا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت عمیر بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے میں نے کہا اے میرے بھائی تمہیں کیا ہوا کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ حضور مجھے دیکھ لیں گے اور مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس فرما دیں گے اور میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے چنانچہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے ان کو واپس فرما دیا جس پر وہ رونے لگے تو حضور نے ان کو اجازت دے دی حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھے اس لیے میں نے ان کی تلوار کے تسمے میں گرہیں باندھی تھی اور وہ سولہ سال کی عمر میں شہید ہو گئے